اسماعیل بن علیہ نے عبدالعزیز بن سہیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش کرانے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اناسی